سنو سنو سنو سنو سنو سنا مومنو مینو مینو سنو سنو سنو سنا سو سنو سو مومنو مینو مین منو سناتا ہوں پر درد واقعہ بنا جو حضرت شاہ پر کلا ڈلا وہ شب وہ قیامت کی تھی گھڑی ابن حسن کے ہاتھ میں مہندی رچی ہوئی صحرا بھی سر پہ ناد علی کا سجا ہوا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سنا اتنا حسین لگتا تھا وہ نور پیرہن سہرے میں آفتاب امامت کی وہ کرن آنکھیں ستارہ جیسی تھی چہرہ تھا چاند سا اے مومنوں سناتا ہوں پر درد واقعہ سر پہ ڈال کے آچل بلا لی سب بھائیوں نے پیار سے بڑھ کر دعائیں دی سارا علم کا کرتے تھے ابا سے با وفا اے مومنو سناتا ہوں پر درد سنا کے پھول گوند ماں نے کہا پسر اے لال میرا شرم سے جھکنے نہ پائے سر رنگین تیرے خون سے ہو دست کر بلا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں حسن کا لال میری بھی ہے آرزو بک جدال پہلے ہمارا بہے لہو اس نے جہاد دیت نہیں ہے مجھے چچا مینو سناتا ہوں پر درد واقعہ چچا سے پے شیر کے بریا اس نے جہاد آپ ہی دلوائیے ذرا یاد آئے گا لینوں کو خیبر کا مار کا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں ماں نے کہا کہ میں تو بہت عرض کر چکی ابن بطول سنتے نہیں التجا میری تم خود ہی جا کے ان سے کہو ابن مدعا اے مومنو سناتا ہوں پر درد مومنو سن ماں کے حکم پہ شہ سے بسد بکا ہاتھوں کو اپنے جوڑ کے روتے ہوئے کہا اس نے بگا یتیم کو دے شاہ کر بلا اے میں نو سناتا ہوں پر درد واقعہ حسین تم تو نشانی حسن کی ہو اے لال مجھ غریب کا تم امتحان نہ لو تم مر گئے تو کیسے جیے گا یہ غم زدہ اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ ایک بازو سے قاسم نے کھول کر مولا حسین کو دیا قدموں پہ رکھ کے سر تعویز میں پیام حسن کا لکھا ہوا میں مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں کی جان بھائی کے کل بوجھ گر حسین کر بو بلا میں پڑیا ہے میرا یہ نور این قاسم کو دینا اس نے حکم ہے میرا میں نو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں پڑ کے رو دیے مظلوم میں کر بلا سر کو جھکا کے اس نے بگا دے کے یہ کہا پر میں ہمارا مقدر بگڑ گیا اے مومنوں سناتا ہوں پر درد واقعہ جہاد ملتے ہی قاسم ہوئے پرتے خوشی سے ہو گیا چہرے کا رنگ لال دولہا کمر کو کس کے پے جنگ چل دیا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں سہرا تھا سر پہ ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا دولہا جو قتل گاہ کی جانب چلا گیا خیموں میں شاہ والا کے کوہرام ہو گیا ایموں میں نو سناتا ہوں پر درد واقعہ حملہ کیا حسن کے پسر نے کچھ اس طرح اپنے ہدف پہ شیر جھپٹتا ہے جس طرح تلوار اپنی کے چھپتے تھے اشکیا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا پر ارزب کے چار بیٹے تہے تیر کر دیے حد نگاہ راس لاشوں سے بھر دیے قاسم کو داد دیتا میدان کربلا کر بلا سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں وہ کم ہی وہ بھوک وہ گرمی تھی علامہ وہ پیاس تھی کہ خشک تھی معصوم کی زباں کم سنگھ حسن پیاس بے حال ہو گیا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں ہے ادون موقع غنیمت غنی مت جان کر گھیرا حسن کے لال کو تلوار تان کر ہم نے پہ حملہ چار طرف سے کیا گیا مومنوں سناتا ہوں پر درد واقعہ دست گرم پہ وہ گل بدل گرا آواز دی حسین کو جلد آئی ہے چچا آقا غلام آپ کا گھوڑے سے گر گیا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں حسین اکبر و عباس بھی چلے بھاگی سپاہ شام تو گھوڑے بدک گئے لاشا حسن کے لال کپا مال ہو گیا اے مومنو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں سر تھا کہیں تو ہاتھ کہیں اور بدل کہیں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا وہ فروا کا نازنی دولہا کا قتل گاہ میں لاشا بکھر گیا اے بو میں نو سناتا ہوں پر درد واقعہ سناتا ہوں دامن میں اپنے لاش کے ٹکڑے شہ خدا چنتے تھے اور کہتے تھے اے میرے محل کا دلہن سے تیری جا کے کہے گا حسین کا اے مومنوں سناتا ہوں پر درد واقعہ طرف کے رہ گیا رے ہان کا قلم نوحا حسن کے لال کا جس دم کیا رقم ہر عشق دولہا دولہا کی دیتا رہا سدا اے میں نو سناتا ہوں پر درد واقعہ اللہ